حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شانیں اور بغلیں فخر موجودات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں اطہر کا ایک ایک عزف اتنا حسین و جمیل اور رانائی و زیبائی کا مرقع ہے کہ اس کی تحسین و تعریف اور توصیف و ثنا کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں اور کلائیوں پر قدر بال تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی یہ بظاہر سرخی مائل ابرا ہوا گوشت تھا چنانچہ حضرت جابر بن سامورا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا جو کبوتر کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا ایک غدود تھا یعنی مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا راویوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈے سے تشبیح دی ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک موزونیت کے ساتھ ابھرے ہوئے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک کے نیچے سے سفیدی کی طرح نور دیکھا